بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس لمستقر وكل في فلك منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں ہمارے ہاں حدیث قابل عمل اس حدیث پر آپ کو کہاں مانتے اور کہتے ہیں آمین دعا ہے میں آپ سے ایک بات کروں اس میں لکھا ہوا ہے آمین دعا ہے حضرات آمین دعا نہیں ہے آمین تابع دعا ہے اور اگر آپ یہ کہیں تمام دعائیں دھیرے پڑھنی چاہیے جیسے آمین دعا ہے اور ہر دعا دھیرے پڑھنی چاہیے تو احتجاج سراتم مستقیم بھی تو دعا ہے پوری دھیرے پڑھتے نماز اگر دعا یہ آمین کی طرح ہے یعنی دعا کو دھیرے پڑھنا چاہیے تو مستقیم یہ بھی تو دعا ہے پھر دھیرے کیوں نہیں پڑھتے جیڑی نماز اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آمین دعا ہے ہم آمین کو دعا نہیں مانتے یہ غلط ہے بنیادی سے نہیں بلکہ ہم اس کو تابع دعا مانتے ہیں جب بندہ کہتا ہے دن سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہ الضالین جب یہ دعا مانگی اس نے تب کہا گیا آمین اب میں یہ بولوں میں یہ بولوں کہ آپ یوں دعا کیجیے اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین یہ دعا ہے اگر یہ دعا ہے تو یوں مانگ سکتے ہیں اللہم آمین اللہم آمین اللہ کیا اللہم آمین کیا اللہ مانی اگر یہ دعا ہے تو یوں بولا جا سکتا اللہ مانی کیا اللہ مانی اللہ آمین کا کیا مطلب ہوا کچھ بولو نا تب بولو کہ اللہ اس کو قبول کرنا کچھ بول ہی نہیں رہے اور کہہ رہے اللہ آمین اللہ آمین اس سے یہ پتا چلا کہ جب اللہ آمین خالی دعا میں نہیں بول سکتے تو کیوں بولتے دعا ہے تابع دعا ہے اور جب سراگر مستقل زور سے پڑی گئی تو اسی کے تابع ہو کر کے یہ بھی زور سے پڑی جائے اور امام جو پیرا پڑتا تو اسی کے تابے ہو کر کے دھیرے ہم بولیے سیدھا سا مسئلہ ہے لیکن اب حدیث سمجھ میں آئے تب نہ آدمی اس کے اوپر عمل کرے جب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں امام کے پول ہی کو اپنے سامنے رکھنا ہے اسی کو ماننا ہے تو کوئی دلیل انہوں نے نہیں منوا سکتا حضرت بلال نے کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے سے نکل کر کے آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی اقامت سننے کے بعد بھی دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کپڑا کھینچا اور فرمایا کیا تو صبح کی فرض نماز چار پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جب نماز فجر کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو دو رکعت سنت نہیں ہے برابر پڑھتے رہتے ہے کہ نہیں امن اس حدیث اوپر ان کا عمل ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب آدمی نے کہہ دیا کہ میری دلیل کول امام ہے تو حدیث کہاں رہ گئی اجما کہاں رہ گیا قرآن کہاں رہ گیا مقلد کا تو مسلک یہ ہے کہ اس کے امام کا قول ہی اس کا مستند ہے تو جب مقلد نے قول ہی میرا مستند ہے تو پھر اسے قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں اسے حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں اسے اجماع کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اجماع کو کہاں مانتا ہے وہ قرآن کو کہاں مانتا ہے وہ حدیث کو کہاں مانتا ہے یہ تو خالی اپنے امام کے قول کو ماننا مسترد تو امام کا قول ہے پہلے یہ ثابت کرو کہ ہم مقلد نہیں ہیں مقلد جو رہے گا وہ نہ تو کتاب کی طرف نظر کرتا ہے نہ حدیث کی طرف اور نہ اجماع کی طرف جب تک مقلد ہیں تب تک آپ کے قول آپ کے امام کا قول آپ کے لیے مستند ہے آپ کا مستند قرآن نہیں حدیث نہیں اجماع صحابہ نہیں اجماع علماء اور فقہ نہیں بلکہ صرف قول امام آپ کا مستند ہے آپ تکلیف چھوڑیے اس کے بعد قرآن و حدیث اور اجماع کی بات کیجیے تو زبردستی ہے کہ آپ مقلد بھی بنے رہے اور آپ قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کرنے کا دعویٰ بھی کریں یہ تو اجتماع زدین ہے تناقض ہے یہ آپ زبردستی ڈنڈے کے زور سے منوانا چاہتے ہیں اور ڈنڈے کے زور سے کوئی مانتا نہیں ہے ڈنڈے کے زور سے کوئی ماننا حقیقت یہ دیکھیے ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ دیکھیے حدیث پر کیسے عمل ہوتا ہے پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں اس میں ہم لوگوں نے وہاں مار کر دیا کیا ہے کہ جب اخیر تشہد میں بیٹھا جائے تو بخاری کی کیا روایت کی کتاب و سلاب کیوں دیکھی پیدا جلا سب رکاتی لاخرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تو قدم رجلہ اليسرا و نصب الاخرى اپنے بائیں پیر کو آگے کر لیتے اور دوسرے کو کھڑا کر لیتے اور بیٹھ جاتے اپنے سرین کے بل وہ ہی سرین کے بل وہی یعنی پیروں کے اوپر نہ بیٹھنا بلکہ زمین کے اوپر بیٹھ جانا ایک پیر کو کھڑا کر لینا اور ایک پیر کو اندر سے نکال لینا اور زمین کے اوپر بیٹھ جانا اس کو تبرک بولتے ہیں اب دیکھیے یہ بخاری کی روایت ہے کتاب کتاب کی اور بتایا گیا سنت الجلوس کے تشہد تشہد اخیر میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے کہتے ہیں ہم سنت کو تسلیم کرتے ہیں یہاں باپ مانگا سنت الجلوس کے تشہد تشہد اخیر میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے یہ ہے کہ ایک پیر کھڑا رکھ کے بائیں دائیں پیر کھڑا رکھ کے بائیں پیر کو اندر سے نکال لیں اور زمین کے اوپر بیٹھے یہ سب ہے یہ طریقہ بتایا گیا وقعدہ علا مقعدہ دی اپنے سوئی کے بل بیٹھ جائے برابر یہاں تورک کا ثبوت صحیح حدیث سے ہوا ہے اور بخاری کی سوائے کو کوئی ضعیف کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا اس لیے کہ بخاری کی تمام احادیث کی صحت کے اوپر اجماع ہے کوئی آدمی اگر اس کے اندر کیڑے نکالتا ہے پر حقیقت وہ بھی خرق اجماع کرتا ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس کے تمام رواق صحیح ہے اچھا یہ لوگ کیا بولتے ہیں یہ تورک نہیں کرتے تورک نہیں کرتے یہ لوگ آپ بتائیے اگر آپ تورک نہیں کرتے تشہد اخیر میں اس طریقے سے نہیں بیٹھتے تو آپ نے سنت کیسے ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اخیر میں جس طرح بیٹھتے تھے آپ کس طرح سنت کا کیا کہ آپ نے تورک نہ تو ہم نے حدیث کو نہیں مانا یا تم نے حدیث کو نہیں مانا حدیث صحیح متصل مرض اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب اٹھتے ہیں سجدے سے دوسرے سجدے سے جب رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو زمین پر ہاتھ نہیں رکھتے بلکہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس سلسلے میں بخاری کی صحیح روایت دیکھی بخاری کتاب سلاد میں باپ امام بخاری نے کئی فیار کام مینا رکاط جب رکعت سے سہارا لے باپ بابی باندھ دے کہ زمین پر سہارا لو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری ایک طرف محدث ہے دوسری طرف بہت بڑے فقی ہیں اور حالانکہ مقلدین کی بھی تسلیم ہے بخاری کی تراجمی امام بخاری کی فقہ اگر دیکھنے ہو تم کا تو بات دیکھیے حدیث کے اوپر جو بات پاکتے ہیں وہی ان کی فقہ فقہ بخاری کی تراجمی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فقہ ان کے تراجم ابواب میں آج تک ان کے تراجم ابواب کی فقہ کو سبھی تسلیم کرتے ہیں اور امام الفقہ تسلیم کرتے ہیں حضرت امام بخاری کو ایک طرف بہت بڑے محدث ہیں حضرت امام بخاری دوسری طرف بہت بڑے ہیں سب کو تسلیم ان کے ترجمت الباب کی اندر جو جگہ موجود ہے اس جگہ کو سبھی تسلیم کرتے ہیں بڑا اور کہتے ہیں محدث فقی نہیں ہوتا یہ بھی ان کا ایک مسئلہ ہے محدود فقی نہیں ہوتا پھر امام بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں صحیح سری مرکو متصل جب دوسرے سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہے تو جلسا بیٹھ جائے دیکھو بیٹھتے بھی نہیں بیٹھ جائے ایک ایک سنت چھوڑا بیٹھا نہیں سیدھا کھڑا ہو گیا تمد الارض اور زمین پر سہارا لے پھر کھڑا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے سے پہلے دو چیز کرنا سنت ہے حدیث صحیح شریف اور متصل میں کہ ایک تو جلوس بیٹھنا بیٹھتے نہیں دوسرے اعتماد اللہ زمین کے اوپر سہارا لینا سہارا لے کر کے اٹھنا تو بیٹھنا بھی نہیں ہوتا سہارا بھی لینا نہیں ہوتا اور ڈائریکٹ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہاں سے لیا انہوں نے دیکھیے یہ ہے ان کی فقان اور یہ ان کی حدیث دانی یہاں سنن کبرا بہتی کے اندر عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیل نقل کیا گیا کیا کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنے پنجوں پر سیدھے کھڑے ہو جاتے اور آگے دیا ہے کہ حضرت کھڑے کیوں ہوتے تھے یش تکلیف تھی تکلیف کی وجہ سے وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے اب بتائیے جب وہاں لکھا ہوا یش تکی تو اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو کھڑے ہوئیے یہاں بغیر تکلیف کے آپ کھڑے ہو رہے اور صحیح سری مرفو متصل حدیث چھوڑ کر کے ابن عمر کے فیل کے اوپر آپ کا عمل ہے یہ حضرت ابن عمر کا فیل ہے وہ بھی تکلیف کی وجہ سے اور حضرت ابن عمر کے اس فیل کو آپ نے لے لیا اور صحیح سری مرفو متصل روایت کا آپ نے چھوڑ دیا اسی بلبوتے پر آپ مناظرہ کریں گے اب اس صحیح سری معرف متصل کا جواب کیا ہے کوئی جواب نہیں سوائے شور و شغب کے شور و شغب اور چیز ہے اور دلائل دلائل اور فہمی فہمی حدیث الگ چیز ہے مسافہ آئیے مسافہ کے تعلق سے بھی دیکھ لیتے ہیں ایسا ہوا بخاری باب المصافہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ باپ بات کر باب المصافہ اچھی بات تو میں رکھتا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے ہیں آئے ہیں بیٹھے اور اس طریقے سے ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ابن مسعود کا ہاتھ ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ ہیں یہ پہلی روایت اور اسی روایت میں ہے کہ آپ عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر انہیں تشہد سکھا رہے ہیں اور ابھی روایت ختم نہیں ہوئی کتنے میں حضرت کاب ابن مالک آتے ہیں دیکھیں آپ کاب ابن مالک آتے ہیں اور طلحہ ابن عبید اللہ میدان خود کے ہیرو حضرت ایک ہیرو نہیں پیدا کیا اسلام نے کیا کہتے ہیں نرسری آف ہیروز پیدا کیا صاحب کرام نرسری آف ہیروز تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور کاب ابن مالک کی جو بڑا اللہ نے ظاہر فرمائی اس پر مبارک بات دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان سے مسافر اس طرح اس طرح مسافر تمام بخاری باپ باغ رہے ہیں کہ باب المسافہ اور ایک حدیث لا رہے ہیں حدیث کے شروع میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے درمیان ان کا ایک ہاتھ ہے اور فوراً ہی یہ حدیث میں ہے اسی حدیث میں کہ کاب ابن مالک آتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ اٹھ کر ان سے مسافہ کرتے ہیں ایک روایت دیکھیں ذرا دوسری روایت حضرت قطادہ فرماتے ہیں حضرت انس سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسافہ ہوتا تھا حضرت انس فرما ہے یس ہاں یہ دوسری روایت ہے مسافہ کے تعلق تیسری روایت ہے عبداللہ کے شامکی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھا بابو مسافہ ختم ہوا ختم ہوگا بابو مسافہ امام بخاری باپ آ گئے باب الاخ سے بھی لیا مسافہ نہیں باب الاخ سے بھی لیا دونوں ہاتھوں کے پکڑنے کا باپ اور کون سی روایت میرے معلوم ہے وہی عبداللہ ابن مسعود کے تشہد والی روایت یہی بات آ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو فیل ہے ان کا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو باب المصافہ میں موضوع نہیں ہے اس کو باب الاخ سے بھی لیا دین بنا ہے کہ ایک ہاتھ سے اگر کوئی مصافحہ کرتا ہے تو وہ مصافحہ ہے اس کو بابل مسافہ ہے اور عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ جو رسول کے ہاتھ میں ہے وہ مسافہ نہیں ہے اس حدیث کو بابل افسر کے لیے میں لا رہے ہیں کہ مسافہ ایک ہاتھ سے ہے لیکن دونوں ہاتھوں کا کسی ایک آدمی کا ہاتھ پکڑنا یہ کسی دوسرے مقصد کے لیے جائز ہے جیسے تشہور سکھانے کے لیے کسی کی توجہ مبزول کرانے کے لیے اور حماد ابن زید کا عمل پیش کیا ہے باب میں کہ حماد ابن زید نے دونوں ہاتھ سے مسافہ کیا عبداللہ ابن مبارک سے گویا حضرت امام بخاری اس حدیث تشہور کو لا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حماد ابن زید کا یہ فیل چاروں حدیثوں کے خلاف ہے لہذا حماد ابن زید تابعی کا یہ فیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ان احادیث کے مقابلے میں بالکل کل عدم ہے ان کی اس بات کو نہیں لیا جائے گا ابن زید کا دو ہاتھوں سے عبداللہ سے مطابق کرنا کا لگتا ہے اصل میں کیا ہے حضرت امام بخاری جب باپ ہیں تو مقاصد تراجی میں ابو بخاری کو نہیں جانتا اب جو پیداؤ پڑے گا وہ حدیث کہتے ہیں ارے حدیث میں استعمال کرو تو سمجھ میں آئے کہ حدیث دانی کسے بولتے امام بخاری جب بات بانٹتے ہیں تو باپ کے کئی مقاصد ہوتے ہیں میں نے ایک کتاب لکھی ہے مقاصدوں تراجم ابواب بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں تراجم ابواب ان کے مقاصد کیا ہیں ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے جب کسی آدمی کے کسی بڑے آدمی کے فیل کو رد کرنا چاہتے ہیں تو حضرت الامام سے باپ میں لاتے ہیں اور اس کے خلاف حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ باپ میں جس آدمی کا فیل ہے اس حدیث کے خلاف ہے لہٰذا اس پر عمل نہیں ہوگا کسی کو حلبیہ سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم بخاری کہہ رہے ہیں کہ ہم آدمی نے زید نے دو حدوں سے مطابق کیا مارے گھٹنا ٹوٹے آنکھ یہ ہے اس کو حدیث داری کہتے ہیں جی ہاں اور وہ بھی عبداللہ ابن مسعود والی روایت پر بھی اگر عمل کریں تو عبداللہ ابن مسعود کی روایت پر اگر عمل کریں گے تو وہاں تو تین ہی آپ کا مسا تھا تو چار ہفتے کا وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہیں اچھا پھر کہاں کی کتاب دیکھ لیجیے اتنے عابدین نے تو مسئلہ حل کر دیا اتنے عابدین شامی بہت بڑا آدمی حنفی ہے علامہ ابن عابدین شامی حنفی کا قول ہے کہاں یہ در مختار ہے نا یہ در مختار ہے نا اس کا حاشیہ لکھا ہے رد المحتار کے نام سے حضر اسود دائنا ہاتھ ہے اور جب آدمی اس کو چھوتا ہے یا پوسا لیتا ہے تو سمجھو اللہ کے دائنے ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے تو اللہ کا دائنا ہاتھ ہے وہ تو دو ہاتھ سے مسافر کرو گے تو تین ہو جائے گا اور وہاں دو ہاتھ ہے یہ نہیں خالی دائنا ہاتھ ہے اس لیے کہ اللہ کا دائیں ہاتھ ہی جی تو اللہ کا دایا ہاتھ ہے وہ اب آدمی اگر مسافہ کرے گا تو ایک ہی طریقہ ہے کیا ایک ہاتھ ملا تو مسافہ ہوگا ورنہ مسافہ ہوگا ہی نہیں اس لیے کہ یمنا کو یمنا سے ملا رہے یا صاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی داہنے ہاتھ سے اپنے بندے سے مسافہ کرتا ہے تو کہتے ہیں بھائی مسافہ تو بھی یمنا تو مسافہ داہنے ہاتھ سے ہونا چاہیے فیصلہ کر دیا عیسائی نے عیسائی بھی عالم نے فیصلہ کر دیا کہ مسافہ داہنے ہاتھ سے ہونا چاہیے اچھا ایک نکتا نکالا اس میں نکتا کیا نکالا انہوں نے نکتا یہ نکالا کہ یت جب بولا جاتا ہے ہینڈ ہینڈ جب بولا جاتا ہے تو ہاتھ مراد ہوتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتا ہے چار بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں آپ بولا جائے اگر ید مینس ہاتھ ہے بولا جاتا ہے تو جنس مراد ہوتی ہے ہاتھ ایک یا دو ایک یا دو لیکن اگر کوئی ترین سارفا موجود ہو ترین سارفا کوئی کرینے موجود ہو تو ایک ہی ہاتھ متعین ہوتا ہے وہ کرینا موجود ہے کبھی میں دیکھیے مسلم مسلم کہتے ہیں روایت رضی اللہ عنہ قال ترون یدی میرا یہ ہاتھ ہاتھ دیکھ رہے ہو اب بتائیے کہا جائے کہ تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہاتھ میں ہو سکتا دو ہاتھ لیکن کوئی کہ دس ہینڈ یہ ہاتھ ہاتھ تو آپ دونوں سمجھیں گے کہ جب کوئی ہینڈ گا تب آپ سمجھیں گے کہ صحیح ہاتھ اگر کوئی بولے دس دس ہینڈ یہ تو یہ سے مراد چیز متعین ہو جاتی ہے آپ بولے بیس یہ تو چیز متعین ہو جاتی ہے اشارے سے چیز متعین ہوتی ہے یا یعنی یہ کراؤں یہ بھی ہاتھ ہی میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو اگر وہاں دونوں ہاتھ مراد ہوتے تو عربی کا یہ کہا جاتا رہنا یہ دئی ہاتھ ہے میرے یہ دونوں ہاتھ دیکھ رہے ہو ہاتھ ہے لانے چاہیے وہاں یہ عربی کا اصول ہے اسی وجہ سے میں نے موصول سے پوچھا تھا کہ آپ کو عربی آتی ہے آپ کو عربی آتی ہے میں نے پوچھا تھا اس لیے کہ بغیر عربی جانے ہوئے حدیثوں کے اندر گہرائی اور گیرائی نہیں پیدا ہو سکتی کیا کہا جا رہا ہے تر ہاتھ ہی تم لوگ میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو رسول رسول اللہ اللہ اللہ اللہ صلی صلی علیہ علیہ وسلم وسلم اسی ہاتھ ہاتھ سے سے میں نے کیا بتائیے ہی کے ذریعے متعین ہو گیا یہ ہاتھ ہاتھ ہاتھ اگر ہوتا تو ہم کہہ دیتے ہے ہے جنس لیکن سے متعین ہو گئی قیامت تک کوئی آدمی اس کی دوسری تعبیر کر ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ حاضی نے سارا مسئلہ ختم کر دیا چلو ایک اور روایت لے لو بھائی ہاضھی اچھا۔ یہ تو حضرت انس مالک سے حضرت فرماتے ہیں ہیں رضی اللہ تو کب کہتے یہ بھی ہے اس لیے کہ عربی میں جو چیزیں ڈبل ہیں بدن میں وہ سب استعمال ہوتی پیر ڈبل ڈبل ہے ہے زیادہ رج ہینڈ یہ لہذا وہ بھی مونس ہے آنکھیں یہ دو ہیں لہذا وہ بھی مونس ہے اسی طرح کف ہتھیلیاں دو ہیں لہذا مومانس ہے تو بے کفی میں نے اس ہتھیلی سے مطابق کیا دیکھیے موجود ہے ہاں صحیح اس ہاتھ سے میرے مطابق یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے مسافہ ہونا چاہیے تو کتنی حدیث ہوئی ایک تو حضرت انس کی اور دوسرے حضرت عبید اللہ ابن بسر کی اور تیسرے ابن عابدین شامی کا قول وہ ہم نے دکھایا اور تیسرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جس فقاہت کا مظاہرہ کیا فقاہت کی انتہا حماد ابن زید کے فعل کا رد بھی کیا اور باپ لیبین لا کر کے عجیب فقار کا مظاہرہ ہے سبحان اللہ کیا فقار ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حماد ابن زید پہ تو آپ کو مداوع کیا حدیث امام بخاری کے کراچی میں آپ کو سمجھو فقہ کے اشتغال سے نکل کر کے حدیث کے اشتغال میں آؤ حدیث میں مشغول ہو جاؤ تب حدیث سمجھ میں آتی ہے نسبت ہوگی تب نا نسبت ہو حدیث سے تب حدیث سمجھ میں آتی ہے قرآن سے نسبت ہو تو قرآن سمجھ میں ہے یہ رہا مصافحے کا بیان اچھا ٹوپی ٹوپی ابھی ایک ہمارے عزیز کو اردو مولوی سے بیچارے طلبا تھے طلبا کو کیا معلوم جیسے مردے ویسے فرشتے اور ویسے ہی ہے جیسے استاد ہوتا ویسا طالب علم بھی کرے گا اسے کیا گہرائی گرائی ہے کہ استاد کو گہرائی گرائی کہیں نہیں ہے عزیز کی دیکھیے ٹوپی لگانا نماز میں ضروری ہے حدیث محلہ کے حضم ہے یاد دیکھیں محلہ موجود ہے سفر نمبر ایک سو چودہ کے اوپر محلہ ہے نا کے اندر محلہ ایک سو چودہ کے اوپر یہ روایت ہے میں نے عنوان دیا ٹوپی عربی دیکھیے ان ابن شہاب اخبرنی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلت قيمت الصلاه اچھا فقمنا ف ادن نسوم قبل ان يخرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اس میں ایک مسئلہ بھی بہت پیارا فاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام المصلى وقبل ان يكبر ذكر خمسة وقال وقال لنا مكانك فلم نزل قياما ننتظر حتى خرج الينا وقد اتصل يبيت الرسول فكبر فصلى بنا یہ محلہ کے حسن میں یہ پوری سنت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرماتے اس نام میں کہ نماز کھڑی کر دی اقامت ہو گئی اقیمت الصلاه نماز کے لیے اقامت اچھا ہم سب کھڑے ہو گئے یہ بریلوی لوگ کیا کرتے بیچارے وہ ایک جب ہوتی رہتی ہے تو کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں حیا آلس سلاح کے اوپر یا حیا کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں یہاں کہا گیا وہ قیمت نماز کے لیے کہی جانے لگی تو ہم سب کھڑے ہو گئے ہم نے سبوں کو درست کر لیا اس سے پہلے کہ رسول اللہ ہماری طرف نکلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر شریفہ میں ہے اور یہاں اقامت ہو گئی اس کا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اقامت کے لیے ضروری نہیں کہ امام مسلح بنا جائے بلکہ جو امام اپنے حجرے کے اندر ہے اقامت کہہ دیجیے سن لے آ جائے ضروری نہیں تو سب لائن جو خروج ہی گا اقامت ہو گئی ہم نے سمے درست کر لی آپ کے نکلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ مسلح مسلح پر کھڑے ہو گئے تو قبلہ ان یدبر اللہ اوپر کہنے سے پہلے آپ کو کچھ یاد کیا وقت ان یدبر تو نہ کر کچھ یاد کیا فن سارا کا اپ پلٹے مدلے پر چلے وقال نام تیرا مکان ہے پھر اس سے ہے یہ لو اتنا نہیں مکان کو نیرو فلم نزل قیام ہم لوگ کھڑے رہے اب انتظار کر رہے کھڑے انتظار کر رہے رسول نے کہتے کھڑے رہو ہم کھڑے رہے کوئی بیٹھا نہیں اللہ ہم سب کھڑے رہے فلم نزل قیام ہم برابر اللہ نے تجربہ کا لفظ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر میں تشریف لائے حتیٰ خراج ہی رہی انتظار کرتے کرتے ہم لوگ کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وقت اتصلا اور آپ نہا کرا رہے تھے آپ کا خیال آیا کہ میں جنوبی ہوں آپ کا آپ کو خیال آیا مسلح پر آ کر کہتے ہیں غیر قائم تھا دیکھیے یہاں مسلح پر آپ پہنچتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں جنوبی ہوں آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یاد نہیں رہا تو آپ نے اسی حالت میں تکلیف کی نماز پڑھا بتائیے لگے اداری نہیں کیوں مولاناج رکھیجیے آپ عن القمة بن وائل أن امرأة خرجت على رسول الله الله صلى عليه وسلم تريد الصلاة رجل فتجللها فقد حاجته منها فانطلق کہتے وہ عورت جا رہی تھی رات میں فجر کی نماز نماز کا ارادہ کرتے ایک آدمی کے پیچھے لگا اور اس کے اوپر چادر ڈال دیا اور گیا اس کے ساتھ جو ہے وہ وہ عورت عورت تو عمر نبی رجل ایک ایک آدمی آدمی ادھر ادھر عورت جی کی فقط انتظاری کر رجل فائر علی کا دل کر رہا ہے آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا وہ مر رہا ہے من المہاجرین فقارت انتظاری کر رجل فائر علی کا دل وہ تو بھاگ گیا جنابی جبر کرنے والا یہ دوسرے ساتھ بچارے نماز کے لیے نکلے تھے وہ سامنے سے دکھائی دیے اور عورت نے چیخ کر کے کہا وہ کچھ جو جا رہا ہے کہ نظاری کا رجل فائر علی کا دل کر اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا فنطلب دوڑے فاقضو اس کو پکڑ لیے فاقضو اس کے پاس لے کہا میں نہیں ہوں وسلم کے رجم کر گیا اور لوگ ہو گئے ہیں اللہ کے رسول میں دیکھ لیا لیکن اب عورت پہنچے ہوا ہاتھ میں یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا عورت کہہ رہی ہے لہٰذا آپ کو رجم کیا جائے رجم کرنے کے لیے جب کھڑا کیا گیا تو وہ آدمی وہ صحابی اللہ اور میرے احساس گنا دیکھیے احساس گنا دیکھیے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا بھائی میرا بھی جمع کرنے والا نہیں ہے نا صاحب وہ آدمی اللہ بتا میں ہوں وہ آدمی جو اس کے اوپر واقع ہوا اس عورت کے ساتھ جنا بھی جمع کرنے والا میں باپ ہو اس میں ایک نقطہ معلوم ہوا کہ نماز غلط میں پڑھنی چاہیے یہ بیچارے یہ کب پڑھتے ہیں صبح بالکل ہو جاتی ہے آدمی آدمی کو دیکھ لیتا ہے یہاں دیکھیے ایک آدمی نے بلاکار کیا ہے جنا بھی جبر کیا ہے اس کا منہ عورت کے منہ کے کتنا قریب رہا ہوگا وہ عورت پہچان نہیں سکے کتنا دے رہا بتائیے آپ اور یہ دور سے آدمی پہچان لیا جاتا ہے کہ کون صاحب آ رہے ہیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نماز غلط کے اندر پڑھنا سنت ہے اور اتنی تاریخی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی بالکل قریب سے دوسرے کو نہ پہچان سکے یا عورت آ کو پہچان نہیں سکے جب دوسرے اس کے ساتھ ذرا میں جبر کیا بتائیے چہرہ کتنے قریب رہا ہو اور عورت کے دوسرے کو کہہ یہ آدمی نماز غلط میں ہونی چاہیے غلط میں نہیں پڑھتے اس بار کر میں پڑھتے صحیح نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حادثے کے بعد منع نہیں پڑھوایا کہ عورتیں مسجد میں نہ پتا یہ عورت کے ساتھ بلاکار کیا جائے وہ عورت ایسا ہے جیسے جی، اسلام تھا آپ کی کچھ کیا ہی نہیں اللہ سبھی چار اور جو بےچارے رجب کیے جانے والے تو ان سے بڑی اچھی بات کہی ارے بھائی تم کہتے رہے ہم نہیں مانے ٹھیک ہے جن پہلے آدمی کے دھوکے میں جن آدمی کو رجوع کیا جانے لگا تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات کی وقال کی کالن وقال رجل الذي وقال اور جس آدمی نے یہ جناب جبر کیا تھا اس سے اس کے بارے میں آپ نے حکم دیا ان کو رجوع کر دیا گیا پتھر مار مار کر کر دیا گیا اور آپ نے بعد میں فرمایا دو بتا دو بتا اس آدمی نے توبہ کی کہ اگر اسے اہل مدینہ پر مار دی جائے تو تمام مدینہ کی ذمہ داری تو میں کہنا چاہتا کہ یہ حدیث ترمیزی قوم الحدود کی بتا رہی ہے کہ اتنا بڑا فتنہ ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا یہ حدیث کی سریح ہے عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے اور ساتھ ساتھ یہ فتنا جو خود ساختہ اصول ہے ان کا اس کو رد کرنے کے لیے اس سے بہتر ہوگی حدیث ہو ہی نہیں سکتی دوسرے آدمی سے یہ پوچھنا چاہتے تھے آپ بس باتیں بہت ہیں انشاءاللہ ٹرین کا ٹائم بھی ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ نے دیکھا کہ حق کو چھپانے کے لیے لوگ کیسی کیسی حرکتیں کیا کرتے ہیں لیکن آپ کو اس بات پر دکھ نہیں ہے اب آپ سمجھ گئی ہے کہ حق پر کون ہے یا کو سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا جانے والا تھا اب لوگوں نے شور و شغب کر کے وہ پڑھے لکھے لوگوں نے علماء کو کہا تھا مجھے علماء ایسی حرکتیں کرے تو بڑا دکھ ہوگا عوام ایسی کوئی حرکت ہاں ناپ کے نیچے ہاتھ ناک کے نیچے ہاتھ کے تعلق سے جو روایت آتی ہے آپ اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ ہر صنعت میں کہا تھا سورا ناپ کے نیچے ہر صنعت کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمان اور تمام محدثین کا اجماع ہے تمام عین جہر تعدیل کا اجماع ہے کہ یہ آدمی مطلقاً ضعیف ہے بل اتفاق ضعیف ضعیف ہوں بل اتفاق میں نقل کر دوں تو قول ہی نقل کر دوں جی اور وہ بھی تفریح ہدایہ میں قال ابن القطان عبد الرحمن بن اسحاق و ابن الحرب ابو شیبہ واسطی قال فيه ابن حنبل و ابو حاتم منکر الحدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ چاروں ماموں میں سے ایک ہے نا کا منکر حدیث ہے یہ منکر الحدیث ہے حدیث میں منکر ہے یہ منکر وہ شاد اور منکر دو چیزیں آتی ہیں نا منکر کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے صحات کی کوئی مخالفت کرے ایک صحات اور کالے کیوں معین ابن معین نے پتا نہیں کرتے اس نبی کچھ بھی نہیں ہو یہ جرا ہے ایسے ویسے کچھ بھی نہیں ہے اس بات کو کوئی اعتبار نہیں بخاری بخاری امام بخاری جیسا علم میں چرمکانی پانی رہا ہے یہ نظر ہاں، غور کرنے کی ضرورت ہے اور امام بخاری جب تیر نظر کہتے گیا آدمی کام سے گیا آدمی تیر نظر جس کے بارے میں امام بخاری بولتے تیر نظر بس اتنی جگہ کا بھی امام بخاری کا مسئلہ نہیں وقام بحقی لا یسودی اسنادو امام بحقی بولتے جن کی السنن پورا بھی بحقی ہے کئی جلدوں میں حضرت جی امام جرمکانی ہے فرماتے لا یسودی اسنادو جس سند کے اندر وہ سند ثابت ہے لا یسودی اسنادو اور ابن اسحاق واسطی ہوا متروک متروک ہے یہ کالن نبوی یہ شافعی ہے کہتے ہیں متفق علی صوفی اس کے ذوق کے اوپر اتفاق ہے بتائیے جب تمام علماء کا اتفاق ہے تو یہ تو منزل اجماع کیا ہے آپ نے اس کے ذوق کے اوپر اجماع ملاحظہ کیا اجماع کو کہاں بنا اسی کی تو حدیث لے رہے ہیں جس کی سند نہیں ہے پہلا عبد الرحمن ضعیف بال اتفاق اتفاقی طور پر یہ بال اتفاق یہ ضعیف ہے یہ طاقت سورہ والی روایت جہاں جہاں بھی آئی ہے اس صنعت میں یہ آدمی موجود ہے اور یہ آدمی جب موجود ہے اور اس کو اوپر اس طریقے کی جرا تو قابل اعتماد کیسے ہو سکتی ہے اس سلسلے میں اس کے برقرار سینے پر ہاتھ مارنے والی بہت ساری روایتیں بہت ساری روایتیں طاقت طاقت سورہ والی روایت ہے اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا ہے وہ ذرا دیکھیے حرکتیں مصنف ابن ابی شہبہ اچھا مصنف ابن ابی شہبہ کا پہلا ایڈیشن حیدرآباد سے نکلا کب انیس سو چھیاسٹھ میں نائنٹی نائنٹین سکسٹی سکس کے اندر نکلا دوسرا ایڈیشن بمبئی سے انیس سو انیاسی میں سیونٹی نائن میں یہ نکلا دونوں ایڈیشنوں میں پھر سلاد کے بعد کوئی زیادتی نہیں تھی اس طریقے کراچی پاکستان کے القرآن والعلوم الاسلامیہ نے اہل حدیث کہاں تک کھوج نکالتا ہے کہاں کہاں بھاگتے ہیں اور کہاں کہیں کے پیچھے لگا رہتا ہے کھوج ہاں، نکالا ایڈیشن دیکھا حیدرآباد کا پرفیکٹ ہے بمبئی سے وہی ایڈیشن مصنف ابن ابی شہبہ کا نکلا الحمدللہ وہ ایڈیشن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بمبئی سے نکلنے والا پھر سلام کے بعد کا تسرہ یا تو تسرہ کچھ بھی نہیں ہے اعلیٰ صدری بھی نہیں ہے وہ حیدرآباد سے نکلنے والا مصنف ابن ابی شہبہ کا ایڈیشن محفوظ بمبئی سے نکلنے والا انیس سو انیاسی کے اندر محفوظ کراچی پاکستان کے ادارہ ادارت ادارت القرآن والعلوم الاسلامیہ نے جب مصنف ابن علی شہبہ کو شائع کیا کیونکہ عربی تھے انہوں نے پھر سلام کے بعد کہا تھا سرہ کا اضافہ کر دیا یہ دیکھیے یہ اپنے ادارے سے انہوں نے نکالا اور کہا تھا سرہ کا اضافہ کر دیا جبکہ حیدرآباد والے ایڈیشن میں بھی نہیں ہے اور بمبئی والے ایڈیشن میں بھی نہیں ہے چونکہ عربی ادارہ کا اس سے نکالا انہوں نے اور کہا سرہ کی اضافہ کر دیا ایسا نے چھوڑا نہیں جی آگے اسی طریقے سے دیکھیے آپ من دار امام خراب کرونا خراب کرو امام ہو تو وہ اگر خراب کر رہا ہے تو پیچھے خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ امام کے پیچھے پورے باتیں پڑھنے کی دلیل جانتے ہیں اس صنعت میں کون سا نابی ہے جابر اس کا کہنا کہ مجھے پچاس ہزار جھوٹی آگے سے اور کون ہے یہ امام والی کا سی ایمام کو دیکھیں اس کی سرد کیا تھی یہ ان جابر جوفی ان ابی زبیر ان جابر جابر جوفی روایت کرتا ہے ابو زبیر سے ابو زبیر روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے یہ سرد جابر جوفی روایت کرتا ہے ابو زبیر سے ابو زبیر روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کی کتابوں میں ایسے ہی تھا مولوی فخر الحسن صاحب گنگوئی رکنے رکھنے چون دوسرے والے جب مطبوعہ فاروقی فاروقی پریس سے جب یہ چھپی ابن ماجہ تو ابن ماجہ جب مطبوعہ فاروقی سے دلی سے چھپی تو انہوں نے اس تباد کے اندر جوفی کے بعد بہت پیسہ پکڑا آدمی سے پکڑ نہیں پائے گا اب لکھا ہوا ان ان جابر جوفی زبیر ان جابر صرف واؤ بڑھائے ہی ان جابر جو کی وان ابی زبیر اب ایک آدمی تو میرے واؤ ٹھیک ہے واؤ پر کون کرے گا لیکن اہل حدیثوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت یہ چھوڑتے نہیں وہ کہاں کس نے مسٹیک کی ہے پیچھے لگے رہتے وہ مسٹیک کی انہوں نے حدیث کے اندر گڑبڑی کی فوراً پکڑ لیا حضرات آپ نے واؤ پڑھایا کرتی ہے یہ ہے حرکت ہے وہاں پڑھانے سے انہوں نے جابر جو جابر صحابی کا شاگرد بنا دیا جوبی کو کہ جوبی جو ہے ابو دوبیر کا اور حضرت جابر کا شاگرد ہے وہاں پڑھانے کی وجہ سے اور یہ اصول ہے کہ جب کوئی جھوٹا راوی کوئی ضعیف راوی مطابق کرے کسی سکھ راوی کی تو سند محدود رہتی ہے وہاں پڑھا کر کے انہوں نے اتنا بڑا تیر مارنے کی کوشش کی لیکن ایسے پکڑا چھوڑا نہیں اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پہلے حدیثوں کا اعتراض رفا ہو کیونکہ جھوٹا راوی جب سکا راوی کے مطابق کرے تو حدیث کی صحت میں کچھ قلم واقع نہیں ہوتا یہ حدیث ہے لہٰذا تو کہاں کہاں رہنمائی کی جائے کہاں کہاں بتایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا کیا اس وجہ سے شور شغب ان کا مسئلہ ہے ہم بات کو نہ کوئی سننا چاہتے ہیں نہ ہم بات سنانا چاہتے ہیں اور ہم بات سنائے تو شور و شغب کر کے اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کی کم سے لگایا جاتا ہے اتنا ہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کو بھی پتا فرمائے وہاں تعالیٰ نے اور بھی مسئلے ہیں ایسے نہیں ہے جن کا جواب نہ دیا جائے بالکل آسان ہے پہلے سے بچہ جواب دے سکتا ہے کتاب کی شکل میں بھی الحمدللہ یہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی مدلل انشاءاللہ مدلل اور اس پر پوچھا جائے گا کہ اس میں کون سی بات سے آپ کو پتہ ہے تو وہ بیس لاکھ کا جو معاملہ ہے نا بیس لاکھ کا تو تو تو دعویٰ کریں گے ہم لوگ ان شاء اللہ اوکے کہاں اعتراض اعتراض ہے اگر نہیں دینا پڑے کتابوں سے تو بیچارے معصوم تھے وہ بھی کپڑے جو ہیں کتابوں کی شکل میں لا کے رکھے جب ایک رڈی ہمارا مناظرہ سنا تو بندوں کو دکھا کر بولا یہاں سے چلے جاؤ سنا سُنا خود کر دیتا ہوں یہی لوگ ہم پر ہیں ہماری طرف اشارہ کر کے بھیج دیا آج جو بول رہے مجھے کہ ہم وہاں تم کو لاجواب کر دیے جو لوگ موجود تھے اس میں ہمارا افضل بھائی آئی کہ ان سے کوئی بات نہیں بن پڑی تو بیچارے نا بھاگ گئے مگر کہہ رہے کہ ہم ہم کو بھگا دیا اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ انتظام کر لیتے ہیں ججمنٹ کا اب عوام کو کیا معلوم حدیث کیا ہے فقہ کیا ہے اگر یہ لوگ ججمنٹ کس کو بنانا ہے جو ہماری بات بھی جانے ان کی بات بھی جانے اور فیصلہ دے تو انشاءاللہ ہم رات بارہ بجے بھی تیار ہیں ججمنٹ لاتے ہی نہیں جہاں جہاں مناظرہ ہوتا ہے یہ اپنے آلات سے ہی قرآن حدیث کو انکار کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے فیصلہ نہیں ہو پاتا آپ کسی بھی عدالت کے اندر جائیے جج دونوں کی بات سنتا ہے اور اس کے بعد ہوتے لوگ اس کی طرف فیصلہ دیتا ہے تو لہٰذا تیسرا آدمی ہونا چاہیے تاکہ ہماری بات سنیں ان کی بات سنیں اور اس کو دونوں طرف سے جاننا پڑے گا پھر اس کے بعد اس کو فیصلہ دینا پڑے گا تبھی جا کر کے کوئی مناظرہ جیت سکتا ہے ورنہ جیت نہیں سکتا اب ہمارے بعض نوجوانوں کا خیال کیا ہے ڈبیٹ بولتے ہیں انگلش میں ایک گھنٹہ یہ بات کریں ایک گھنٹہ ہم بات کریں عوام کو فیصلہ کر لیں اس سے جو ہے اتنا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو ہماری نظر میں ایک ارون شوری صاحب جو بی جے پی لیڈر ہیں اسلامیات کا پورا مطالعہ ہے اور ان کی کتاب بھی ہے ورلڈ آف پتاس اس میں صرف اہل حدیث کو ہم جانتے ہیں کسی اور کو بھی نہیں جانتے ان کو بلا لیا جائے ریکویسٹ کر کے ہم کو منظور ہے ان کو منظور کر لینا چاہیے جس نے ہر فرقے کے بارے میں اس کے اندر مواد دیا تو آپ کو وہ گنگا رام کمپلیکس میں کتاب مل جاتی ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ شاء آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور کس قسم کا وہ اعتراض کرتا ہے کیسے کرتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا حالانکہ وہ غلط نہیں تو لہٰذا ججمے کے لیے آج بھی ہونا چاہیے اس کے بعد رات کے بارہ بجے کہیں بھی نیند میں ہم فیصلہ کر لیں کیوں حدیث ہم کو یاد نہیں سے ہم کو اتنی یاد نہیں کہ وہ لوگ حدیث پڑھ بھی نہیں سکتے ان شاء اللہ تو ہم تیار ہیں مگر ان کے پاس جو ہے اگر حدیث کا بھی انکار کر دیں قرآن کی بھی ضرورت نہیں تو میں نے ارادہ کیا ہے فقہ کی ساری کتابیں منگا لی جائیں اسی میں اپنا مسلک ثابت کر دیں یہ بہتر رہے گا اب انہیں کو کہیں کہ فقہ کی کتابیں لا لیں اور کھول کر کے خلاص پہ پڑھ کر بتائیں بہتر ہے ان کی فقہ میں خود جتنے مسائل ہم عمل کرتے ہیں اس کی تائید کی گئی ہے چاہے جایا ہو جرم مختہ ہو مختار ہے وہ غلام ہوں غلام ہوں سب میں ہماری تاریخ ہے یہ طلبہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں دوسرا حقیقت الطلاح میں آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ پڑھنے والا اچھا علاج آ جاتا ہے ارے یہ سب ہے کیا کیسے مسائل ہیں و سنت میں نہیں ہیں یہ قرآن و سنت میں آئس کر رہے ہیں پھر ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے ایسے ہمارے مسلی ہیں جو تحقیق کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے تو یہ دور جو ہے اللہ دور نہیں ہے کمپیوٹر کا دور ہے اب آئندہ کیا آنے والا ہے اللہ کو معلوم ہے جہاں جہاں اہل حدیث بن رہے ہیں چاہے گلف میں ہوں سعودی عرب میں ہوں ہندوستان میں ہوں یہ سب لوگ دلا کر کے یہ سب کتابیں نکال کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم سب پر اس کا جواب دے دیجیے پلان دے دیجیے جواب دے رہے بیٹھے تو حالات کیا ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی ہاں، ہم زندگی سے کام کرنا چاہیے اخلاق سے کام کرنا چاہیے اور جہاں تک آدمی کو تحقیق میں لگنا چاہیے مثال دی تھی انسان اور جانور میں اللہ نے فرق بنایا ہے تو انسان فی کے لیے پیدا ہوا ہے اور جانور تو غیر تاخیر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری جماعت والوں کو یہ کی طور پہلو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توقع فطا فرمائیں اور جو کچھ آپ نے سنا ہے اپنے بھائیوں کو سنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بن جائے ہم کسی کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ برے بن جائیں آپ اپنے بھائی کو جہنم سے بچانا آپ کا فرض ہے یہ فرض سمجھ کر کے بغیر تنقید کے اس کو قرآن حدیث کی دعوت دیں ان شاء اللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور جیسا کچھ ہم لوگ کام ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور آپ دیکھیں گے دنیا میں حالانکہ علیہ الز کو ذرا آپ غور کر لیں میں کہا تھا کم سے کم سے ایک کام کرو آپ کی مساجد میں ہم کو ایک گھنٹے کا موقع دو آپ ہماری مسجد میں آ کے کئی گھنٹے کر لیں جتنے ہم کو منظور ہے اور کہ نہیں ہوتا لچک ہے محبت سے مفنا سے بہرحال سلمان احترام ہے اسی پر آپ چلنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو دنیا اور آپ کے وقت کامیاب کریں